فیا نے ہمیں حسین سے اسی سنک کے ساتھ یہی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ترانوے